اس لیے کہ ابھی تک مرا نہیں ہے مر رہا ہے لیکن ولا اس کو امر نہیں کرو گے کہ تم پڑھو جی پڑھو پڑھو نہیں یہ نہیں کہو گے لیکن وہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی موت کے بعد تلقین کرتا ہے تو یہ ظاہر روایت میں ہماری نزدیک جائز نہیں جس طرح کہ آئینی ہدایہ کے شرح نے لکھا ہے اور معراج الدرایہ نے لکھا ہے محقق ابن عابدین الشامی نے باقاعدہ مردوں کی بجائے لفظ محتضر لگایا ہے انہوں نے باقاعدہ جب یہ باپ باندھا ہے تو موت کا باپ نہیں باندھا بلکہ انہوں نے مرنے والے کو کلمہ شہادت کی تلقین کا مطلب یعنی یہ لکھا مطلب فی تلقین الشہادہ مطلب فی تلقین المیت نہیں لکھا مختصر لکھا اس لیے کہ مراد اس سے وہ ہے جس کو موت آئی ہو مرا نہیں ہو اس لیے کہ جب مر جائے تو خاک سمجھے گا پھر رد المحتار جلدو صفحہ نمبر نمبر ایک سو نبے پر باپ باندھا ہے علامہ عبید اللہ الرحمانی مبارک پوری المفاتیح جلد ایک صفحہ دو سو تیس پر لکھتے ہیں وہ اما الموت لا المیت کہتے ہیں اس سے مراد موت کے وقت تلقین کرنی ہے نہ کہ دفن کے بعد تلقین اس لیے کہ موت کے بعد تو فائدہ نہیں ہے علامہ محمد الحسکفی حنفی الدر المنتقا شرح الملتقا جلد ایک صفحہ دو سو چونسٹھ پر لکھتا ہے ولا یلقن بعد الموت موت کے بعد مردے کو کوئی تلقین نہیں کی جائے گی اس لیے کہ وہ سنتا نہیں ہے امام اللہ الدین کا ثانی الحنفی بدائع الصنائع جلد ایک صفحہ نمبر دو سو ننانوے پہ لکھتے ہیں والمراد من المیت المحتضر لأنه قرب موته مسمى ميتا لقربه من الموت قال الله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون وہ کہتے ہیں میت سے مراد محتضر ہے یعنی وہ شخص جس کا موت قریب آ گیا ہو کیونکہ اس کی موت قریب ہوتی ہے موت کے قریب ہونے کی وجہ سے میت قرار دیا جیسا کہ اللہ نے ایسا ہی کیا ہے ان کا میتن و انیت ان رسول اللہ کو زندگی میں فرمایا کہ تم میت ہو یعنی مرنے والے ہو علامہ بدر الدین آئینی الحنفی بنایا شرح ہدایہ جل تین صفحہ دو سو سات پہ لکھتے ہیں لئن المقصود من از من ذالکا یکون آخر کلام المیت کلمت الشہادہ فالتلقین فی قبره لا يساعده المقصود وقد قال علیہ السلام من کان آخر کلامه قول لا الہ الا اللہ دخل الجنہ و اما التلقین بعد الموت فلا يلقن عندنا فی ظاہر الروایہ وہ فرماتے ہیں روح نکلتے وقت تلقین سے مقصد یہ ہے کہ اس کا آخری لفظ کلمہ شہادت ہو اور قبر میں مردے کو تلقین سے مقصود حاصل نہیں ہوتا اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو تو جنت میں داخل ہوگا اور مرنے کے بعد تلقین احناف کے ظاہر الروایت کی بنا پر بادل مو تلقین نہ کی جائے اس لیے کہ رسول اللہ کا مقصد یہ ہے کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو دخل الجن اب موت کے بعد تم اس کو لاکھ مرتبہ کہو وہ پڑھ سکتا ہے جب پڑھ نہیں سکتا ہے تو فائدہ نہیں اس لیے کہ سنتا بھی نہیں اب فقہ احناف رحمہم اللہ نے جو اپنی کتابوں میں یہ طویل اور عریض عبارتیں پیش کی ہے کہ لفظ مردے کی مراد پر بحث سے مجاز مراد ہے قریب الموت یہ اتنا لمبا تشریح ان لوگوں نے کیوں کیا اس لیے کہ مردے سنتے نہیں اگر وہ مردے سننے کے قائل ہوتے تو اتنی لمبی عبارت اور حقیقت سے مجاز مراد لینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی اور ظاہر و روایت کا حوالہ دیا ظاہر و روایت کی تصریح ہے عنایا الدرایا علمگیریا عنایت تین دو سو سات علمگیریا ایک ایک سو ستاون اور یہ یاد رکھو فقہ کے اندر ظاہر و روایت سب سے مضبوط روایت ہوتی ہے اب تیسرا عنوان دو عنوانات میں ہمارے فقہا نے کہا کہ مردے نہیں سنتے اب تیسرا عنوان سلام جنازہ چونکہ ہمارے مسلک کی کتابوں نے لکھا ہے کہ جب آدمی پانچ وقتہ نماز پڑھتا ہے تو ایک طرف سلام پھیرنے اور دوسری طرف سلام پھیرنے میں جتنے لوگ تمہارے دائیں طرف ہے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ میں ان کے سلام کی نیت کرو کہ ان پر سلامت سلام بھیجتا ہوں بائیں طرف سلام کرنے میں بائیں طرف والے ساتھیوں کا ان کی نیت کرو کہ ان کو سلام کرتا ہوں لیکن جنازے کے اندر جب تم سلام پھیرو گے جنازے میں بھی تو سلام ہے نا اس کے اندر دائیں اور بائیں طرف لوگ ہوتے ہیں تو اس سلام کے اندر بھی دائیں طرف کے لوگوں پر اور بائیں طرف کے لوگوں پر سلام کی نیت کرو ہمارے فقہ لکھتے ہیں لیکن اگر مردہ تمہاری دائیں طرف ہے یا تمہاری بائیں طرف ہے کسی طرف تو ہوگا نا تو مردے کی نیت مت کرو فقہ لکھتے ہیں کیوں مت کرو اس لیے کہ مردہ سنتا نہیں لہذا وہ سلام کا اہل نہیں ہے اب دیکھو عبارت علامہ ابن عابدین شامی شامیہ جلدو صفحہ نمبر دو سو تیرہ پہ لکھتے ہیں وَيُسَلِّمُ بِلَا دُعَاءٍ بَعْدَ الرَّابِعَةِ تَسْلِيمًا تَسْلِيبَتَيْنِ نَاوِيًا مَعَ الْقَوْم اس کے تحت لکھتا ہے لکھتے ہیں ثم رأيته سريحا في شرح درر البحار وذكر في الخانية والزهيرية والجوهرة أنه لا ينوى الميت قال في البحر وهو الظاهر لأن الميت لا يخاطب بالسلام حتى ينوى به اذ ليس أهلا له وأقره في النهر ترجمہ لکھتے ہیں کہ میں نے شرح درر البحار میں تصریح دیکھی اور فتاوہ خانیہ اور زہیریہ اور جوہر النیرہ میں بھی ذکر ہے کہ مردے کی نیت نہیں کی جائے گی سلام میں اور صاحب بحر الرائق نے فرمایا ہے کہ یہ تو ظاہر ہے اس لیے کہ مردہ کو سلام سے مخاطب نہیں کیا جائے گا پھر کیوں اس کی نیت کریں اس لیے کہ مردہ سلام کا اہل ہی نہیں اور یہی فتویٰ صاحب النہر کا ہے اس لیے کہ وہ سنتا نہیں تو لہذا خطاب کا اہل نہیں ہے اور یہی عبارت علامہ علی الدرج ایک صفحہ تین سو ترہتر پر بھی ہیں اور بحر الرائب میں ابن نجیم مصری نے جلد دو صفحہ ایک سو تریاسی پہ لکھا ہے جس کا سلام جس کا ترجمہ یہ ہے کہ سلام جنازہ میں دائیں طرف سلام دائیں طرف اور بائیں طرف والوں کی اور بائیں طرف سلام میں بائیں طرف والوں کی نیت کی جائے گی نہ کہ مردے کی کیونکہ وہ سلام اور خطاب کا اہل نہیں اب یہاں تک فقہائے احناف نے تین عنوانات کے ساتھ یہ مسئلہ ذکر کیا کہ مردہ اگر کسی نے قسم کھائی کہ میں فلان سے بات نہیں کروں گا اور اس نے اس آدمی سے موت کے بعد بات کی تو اس پر قسم نہیں ٹوٹی اس لیے کہ مردہ نہیں سنتا دوسری بات عنوان تلقین المیت موت کے بعد تلقین کی جائے گی سارے فقہ لکھتے ہیں کہ نہیں کی جائے گی جب تک وہ جانکنی کے عالم میں ہو اس وقت کی جائے گی موت کے بعد تلقین شیعوں کا مسلک ہے جو آج کل کے بریلیوں اور دیوبندیوں نے بھی اپنا لیا ہے اس لیے کہ دن بہ دن بدتری آ رہی ہے لوگ گر رہے ہیں قرآن سے دور ہونے کی وجہ سے شرک میں مبتلا ہو رہے ہیں تیسرا سلام جنازہ ہے کہ اس میں بھی مردے کی نیت نہیں کرو گے اس لیے کہ وہ اہل سلام کریں گے اب قرآن کہتا ہے کہ نہیں سنتے پیغمبر اور صحابہ اور تابعین اور امام بخاری اور تمام مفسرین اور تمام فقہا اور تمام محدثین کہتے ہیں کہ نہیں سنتے امام ابو حنیفہ بھی کہتا ہے کہ مردے نہیں سنتے امام ابو حنیفہ کے مسلک کے علماء بھی کہتے ہیں کہ مردے نہیں سنتے لیکن پھر بھی اگر کوئی کہتا ہے کہ سنتا ہے تو کیا علاج ہے ان کا ان کا کوئی علاج نہیں بس ایک علاج ہے کہ جاؤ مردوں سے مانگو پڑے رہو ان کے سامنے ہاں ایک چیز باقی رہ گئی کہ علماء دیوبند کیا کہتے ہیں چونکہ ان لوگوں نے علماء دیوبند کو رب بنا لیا ہے ایک ہے اپنے بڑوں کی عزت کرنا اور ان کا احترام کرنا یہ اچھی بات ہے ایک ہے اپنے مولیوں کو الہ بنانا رب بنانا کہ سوری دنیا کی قرآن کی آیتیں حدیث ان کو سناؤ نہیں مانیں گے لیکن جب کہو گے کہ تمہارا موری صاحب یہ کہتا ہے تبلیغی لوگوں سے کہو کہ تبلیغی یہ کہتے تو یوں چونک جاتے ہیں دیوبندیوں کو کہو کہ اشرف علی تھانوی نے یہ لکھا تو یوں چونک جاتے ہیں کیونکہ وہ ان کو مانتے ہیں باقی کی بات نہیں مانتے تو یہ ربوبیت ان کو حاصل ہے لہٰذا انشاءاللہ اگلے درس میں علماء دیوبند کے بارے میں کہیں دیکھیں گے کہ وہ قائل ہیں یا نہیں قائل وہ کیا کہتے ہیں دعوانا الحمدللہ رب العالمین